دائیانہ کردار کے آداب اپنے منصب کا حقیقی شعور پیدا کیجیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور دعوت دین شہادت حق اور تبلیغ کا وہی فریضہ آپ کو انجام دینا ہے جو خدا کے نبی انجام دیتے رہے لہٰذا وہی دائیانہ تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی وصف ہے قرآن کا اشاد ہے وشتباکم وما جال علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل و فی حاضہ لیکون الرسول شہیدوں و اگلئی کا و تکون شہدا الناس اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اس نے پہلے ہی سے تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا اور اسی سلسلے میں کہ رسول تمہارے لیے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو یعنی امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے اور اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا جس طرح آخری رسول نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی تگدو سے خدا کے دین کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا ٹھیک اسی طرح امت کو بھی دنیا کے سارے ہی انسانوں کے سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے اور اسی احساس فرض اور دائیانہ تڑپ کے ساتھ دین حق کی زندہ شہادت بن کر زندہ رہنا ہے اپنی اصل حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے اور اس کے شائن شان اپنی زندگی کو بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں پہم جاری رکھیے آپ دنیا کی عام امتوں کی طرح ایک امت نہیں ہے بلکہ آپ کو خدا نے امتیازی شان بخشی ہے آپ کو دنیا کی تمام قوموں میں صدر کی طرح رہنمائی کا مقام حاصل ہے آپ ہر افراد و تفریح سے پاک خدا کی سیدھی شاہ راہ پر اعتدال کے ساتھ قائم ہے قرآن میں ہے وہ کدالی کا جالنا کم امتوں وسطل تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سارے انسانوں کے لیے دین حق کے گواہ بنو اور ہمارے رسول تمہارے لیے گواہ ہوں اپنے نصب العین کا واقعی علم حاصل کیجیے اور شرح صدر کے ساتھ اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے خدا کی نظر میں امت مسلمہ کا نصب العین خطعی طور پر یہ ہے کہ وہ کامل یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ اس پورے دین کو قائم اور نافذ کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو عقائد و عبادت اخلاق و معاشرت اور معیشت و سیاست غرض انسانی زندگی سے متعلق تمام ہی آسمانی ہدایات پر مشتمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں اس دین کو اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ قائم فرمایا آپ نے عقائد و اخلاق کی تعلیم بھی دی عبادت کے طریقے بھی سکھائے دین کی بنیادوں پر سماج کی تعمیر بھی فرمائی اور انسانی زندگی کو منظم کرنے اور خیر و برکت سے مالا مال کرنے والی ایک با برکت اسٹیٹ بھی قائم کی خدا کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین وصا دینی نوحہ والذین اوحینا الیک وما وسینا ابراہیم و موسا و ان الدین ولا تفرفی مسلمانوں خدا نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وہی اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہیے یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور یہی آپ کے ملی وجود کا مقصد ہے اسی مقصد کے لیے زندہ رہیے اور اسی کے لیے جان دیجیے اسی کام کو انجام دینے کے لیے خدا نے آپ کو خیر امت کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و المنکر و تومنون باللہ تم خیر امت بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور خدا پر کامل ایمان رکھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ لازمن نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ ان قریب خدا تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی خدا کا پیغام پہنچانے اور بندگان خدا کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچانے کے لیے دائیانہ تڑپ اور مثالی درد و سوس پیدا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تڑپ اور بے پایا درد کا اعتراف قرآن نے ان الفاظ میں فرمایا ہے شاید آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو ایک کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے لیکن پتنگ یہ کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑ رہے ہو ایک بار حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ بہت سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی گزرا ہے فرمایا ہاں عائشہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن اخبا کا دن تھا یہ وہ دن تھا جب آپ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف والوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے وہاں کے سردار عبد یا لیل نے انڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پیغام رحمت کے جواب میں آپ پر پتھر برسائے آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر آپ انتہائی پریشان اور غمگین وہاں سے چلے جب پہنچے تو غم کچھ ہلکا ہوا خدا نے عذاب کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا عذاب کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور جبل احمر کو آپس میں ٹکرا دوں اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ بدبخت پس کر اپنے انجام کو پہنچ جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا رہوں شاید کہ خدا انہی کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے یا پھر ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہدایت کو قبول کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے انہیں شہر سے نکال دو کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو انہی دنوں مکے کو اچانک قحط نے آ گھیرا ایسا قحط کے خریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے بچے بھوک سے بلبلاتے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس لرزہ خیز مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو گئے آپ کے مخلص ساتھی بھی آپ کا استراب دیکھ کر تڑپ اٹھے آپ نے اپنے ان جانی دشمنیوں کو جن کے پہنچائے زخم ابھی بالکل تازہ تھے اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس پانچ سو دینار بھیج کر کہلوایا کہ یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں حقیقت یہ ہے کہ گمراہ بندوں کے غم میں گھلنا ان کی گمراہی اور مصیبت پر کڑنا ان کو خدا کے غضب سے بچانے کے لیے تڑپنا ان کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہونا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا یہی ایک دائیں حق کے وہ جوہر ہیں جن کے ذریعے اس کی زندگی انتہائی دلکش اور غیر معمولی اثر انگیز بن جاتی ہے قوم کی بے لوز خدمت کیجیے اور اپنی کسی خدمت کا سلا بندوں سے طلب نہ کیجیے جو کچھ کیجیے محض خدا کی خوشنودی کے لیے کیجئے اور اسی سے اپنے اجر و ثواب کی توقع رکھیے خدا کی رضا اور خدائی سے اجر و ثواب کی طلب ایسا محرک ہے جو آدمی کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے اور آدمی کو مسلسل سرگرم رکھتا ہے خدا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ اس کی نظر سے بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں وہ اپنے مخلصین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا وہ محنت سے کہیں زیادہ دیتا ہے اور کسی کو محروم نہیں کرتا پیغمبر بار بار اپنی قوم سے کہتے تھے میں تم سے کوئی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے اسلام کی گہری بصیرت حاصل کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے اس دین حق کو چھوڑ کر جو طریقہ بندگی بھی اختیار کیا جائے گا خدا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی خدا کے یہاں تو وہی دین مقبول ہے جو قرآن میں ہے اور جس کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے پیش فرمائی قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ بھی اپنائی ہے سوچ سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے اے رسول آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور خدا کا صاف صاف ارشاد ہے میں اب تغی غیر الاسلامی دینن وهو في ہوا من الخاسرين اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا انت دین اللہ الاسلام اور خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے اپنے نصب العین کی عظمت اور اہمیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے اور خیال رکھیے کہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہمیشہ انبیاء مبوس ہوتے رہے ہیں اور یہ یقین رکھیے کہ خدا نے آپ کو دین کی جو دولت عطا فرمائی ہے یہی دونوں جہان کی عظمت سر سربلندی کا سرمایہ ہے بھلا اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور شان و شوکت کی کیا قیمت ہے جو چند روزہ بہار ہے قرآن میں ہے اور ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے تو آپ اس فانی متا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان کے مختلف طبقوں کو دے رکھا ہے اور اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے اے اہل کتاب تم کچھ نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے دین کا صحیح فہم حاصل کرنے اور دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی برابر کوشش کرتے رہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے خدا جس شخص کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا صحیح فہم اور گہری سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم اور دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص اس خیر سے محروم ہے وہ دونوں جہاں کی ساعتوں سے محروم ہے نہ اس کی زندگی میں توازن اور اکسانیت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ وہ زندگی کے ہر میدان میں دین کی صحیح نمائندگی کر سکتا ہے جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کریں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیے دوسروں کو بتانے سے پہلے خود کو بتائیے اور جو دوسروں سے چاہیں پہلے خود کر کے دکھائیے دین حق کے دائی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کا سچا نمونہ ہوتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے اپنے عمل و کردار کو اس پر گواہ بناتا ہے جب حقیقتوں کو قبول کرنے میں وہ دنیا کی بھلائی دیکھتا ہے خود اس کا سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے پیغمبر جب جب قوم کے سامنے دعوت دینے اٹھے تو انہوں نے اعلان کیا انا اول المسلمین میں خود سب سے پہلا مسلمان ہوں آپ زبان و قلم سے بھی گواہی دیجئے کہ حق وہی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں اور اپنے انفرادی عمل خانگی تعلقات سماجی معاملات اور سیاسی اور ملکی سرگرمیوں سے بھی یہ ثابت کیجیے کہ دین حق کو اپنا کر ہی پاکیزہ کردار وجود میں آتا ہے مستحکم خاندان بنتا ہے اچھا سماج تشکیل پاتا ہے اور ایک ایسا نظام تہذیب و تمدن بنتا ہے جس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو جو لوگ اپنی تربیت و اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی اصلاح و تربیت کی باتیں کرتے ہیں وہ انتہائی نادان ہیں وہ اپنا گھر جلتا ہوا دیکھ کر بے فکر ہیں اور پانی کی بالٹیاں لیے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر آگ لگی مل جائے تو اس کو بجھا دیں ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے یہی تو ان کی بے عملی ان کی پند و نصیحت کو بے وزن اور بے اثر کرتی رہے گی اور آخرت میں یہ انتہائی برتناک عذاب بھگتیں گے خدا کو یہ بات انتہائی ناگوار ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل رہیں اور وہ کہیں جو خود نہ کرتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے عمل دائیوں کو انتہائی ہولناک عذاب سے ڈرایا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا اس کی انتنیاں اس آگ میں باہر نکل پڑیں گی پھر وہ آدمی ان انتڑیوں کو اس طرح لیے لیے پھرے گا جس طرح گدھا اپنی چکی میں پھرتا ہے یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اے فلاں یہ تمہارا کیا حال ہے کیا تم دنیا میں ہمیں نیکیوں کی تلخین نہیں کرتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے ایسی نیکی کے کام کرنے کے باوجود تم یہاں کیسے آ گئے وہ آدمی کہے گا میں تمہیں تو نیکیوں کا سبق دیتا تھا لیکن خود نیکی کے قریب بھی نہ جاتا تھا تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیوں پر عمل کرتا تھا معراج کی شب جو عبرت انگیز مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں ان کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ کوتاہ کار لوگوں کو تمبی ہو اور وہ اپنی اصلاح حال کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی شب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں یہ لوگوں کو نیکی اور تخوا کی تلخین کرتے تھے اور خود کو بھولے ہوئے تھے صحابہ کرام بھی اس قسم کی کوتاہ کاروں اور بے عملوں کو سخت تنبی فرماتے تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں اور دعوت و تبلیغ کا کام کروں حضرت نے فرمایا کیا تم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہو کہ مبلغ بنو اس نے کہا ہاں توقع تو ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی تین آیتیں تمہیں کر دیں گی تو شوق سے تبلیغ دین کا کام کرو وہ شخص بولا حضرت وہ کون سی تین آیتیں ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا پہلی آیت یہ ہے تامرون الناس بالبری و تنسون انفسکم کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلخین کرتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو ابن عباس نے کہا کہ کیا اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے اس نے کہا نہیں اور دوسری آیت یہ ہے لما ما مالا تفلون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو تم نے اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے اس نے کہا نہیں اور تیسری آیت یہ ہے ما ان اقالفکم الى ما انہاکم انہو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کر خود کرنے لگوں میری یہ خواہش نہیں ہے بلکہ میں تو ان باتوں سے بہت دور رہوں گا بتاؤ تم نے اس آیت پر بخوبی عمل کر لیا ہے وہ شخص بولا نہیں تو حضرت نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط اور شغف کے ساتھ ادا کیجیے نافل کا بھی اہتمام کیجیے خدا سے گہرا تعلق قائم کیے بغیر اس کی دعوت و تبلیغ کا کام ممکن نہیں اور خدا سے وابستگی پیدا کرنے کا یقینی ذریعہ نماز ہے جو خود خدا ہی نے اپنے بندوں کو بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے رات میں قیام کیجیے مگر کچھ رات آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے ہم جلد آپ پر ایک بھاری فرمان کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں بھاری فرمان کی ذمہ داری سے مراد دین حق کی تبلیغ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ذمہ داری دنیا کی تمام ذمہ داریوں میں زیادہ بھاری اور گراں ہے اس عظیم ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے قوت حاصل کریں اور خدا سے تعلق مضبوط کریں قرآن پاک سے شغف پیدا کیجیے اور پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے نماز میں بھی انتہائی توجہ کے ساتھ تلاوت کیجیے اور نماز کے باہر بھی ذوق و شوق کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ جو تلاوت کی جاتی ہے اس سے قرآن کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور ذوق و شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے قرآن پاک ہدایت و عبرت کا واحد سر چشمہ ہے یہ اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور اس کی تذکیر و نصیحت سے فائدہ اٹھایا جائے لہٰذا اس میں غور و تدبر کی عادت ڈالیے اور اس عزم کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے کہ اسی کی رہنمائی میں اپنی زندگی بھی تعمیر کرنی ہے اور اسی کی ہدایات کے مطابق سماج کو بھی بدلنا ہے خدا کے دین کو وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جو اپنے غور و فکر کا مرکز اور اپنی دلچسپیوں کا محور قرآن پاک کو بنائیں اس سے بے نیاز ہو کر نہ تو خود دین پر قائم رہنا ممکن ہے اور نہ اقامت دین کی کوشش میں حصہ لینے ہی کا کوئی امکان ہے تلاوت کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے سر تا سر برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و تدبر کریں اور عقل سلیم رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں اور ہدایت کی گئی اور قرآن کو ٹھہر ٹہر کر پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز کیا ہے فرمایا دل کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیجیے اور جذبہ شکر پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں پر نگاہ رکھیے جو دنیاوی شان و شوکت اور مال و دولت میں آپ سے کمتر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبے میں کم ہیں تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑھتے ہوئے ہیں یا تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہوں ورنہ خدا کی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا عیش کوشی سے بچیے اور حق کے ایسے سپاہی بنیے جو ہر وقت ڈیوٹی پر ہو اور کسی وقت بھی ہتھیار نہ اتارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں عیش و سہولت کی زندگی کیسے گزاروں جب کہ اسرافیل سور منہ میں لیے کان لگائے سر جھکا انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے اور قرآن پاک میں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے خدا نے ارشاد فرمایا ہے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے خدا کے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے آدائے دین کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے خدا کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا جائے گا اور تمہارا حق دینے میں ذرا کمی نہ کی جائے گی دین کی خاطر ہر قربانی دینے اور ضرورت پڑنے پر اپنے وطن عزیز سے ہجرت کرنے کے لیے بھی خود کو آمادہ رکھیے اور خود کو برابر تولتے رہیے کہ کس حد تک آپ کے اندر یہ جذبہ قوت پکڑ رہا ہے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہجرت بیان کرتے ہوئے ہجرت کی ترغیب اور قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی تلقین اس طرح کی گئی ہے اور اس کتاب میں ابراہیم کے قصے سے نصیحت حاصل کیجیے بلا شبہ وہ ایک سچے نبی تھے لوگوں کو اس وقت کا ذکر سنائیے جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے آپ میرے کہے پر چلیں میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ اسی روش پر اگر رہے تو رحمان کا عذاب آپ کو آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور جاؤ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو میرا سلام ہے میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی بخشش فرما دے بے شک میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کرتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر ہرگز نامراد نہ ہوں گا خدا کی راہ میں نکلنے کی تڑپ جان و مال سے جہاد کرنے کا جذبہ اور اس کی راہ میں شہادت پانے کی پاکیزہ آرزو پیدا کیجیے واقعہ یہ ہے کہ جہاد ایمان کا معیار ہے اور جس دل میں اس کی آرزو نہ ہو وہ ایمان و ہدایت سے محروم ایک بے رونق اور ویران کھنڈر ہے میدان جہاد میں پہنچنے کی توفیق اور خدا کی راہ میں جان و مال قربان کر دینے کا موقع پانا واقعی بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر ایسے حالات نہ ہوں کہ آپ اس کا موقع پا سکیں یا وسائل و ذرائع نہ ہوں کہ آپ میدان جہاد میں پہنچ کر ایمان کے جوہر دکھا سکیں تب بھی آپ کا شمار خدا کے یہاں ان مجاہدوں میں ہو سکتا ہے جو راہ خدا میں شہید ہوئے یا غازی بن کر لوٹے بشرطے کے آپ کے دل میں راہ خدا میں نکلنے کی تڑپ ہو دین کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ہو اور شہادت کی آرزو ہو اس لیے کہ خدا کی نظر ان قلبی جذبات پر ہوتی ہے جو مجاہدانہ کارناموں کے لیے آدمی کو بے چین کرتے ہیں غزوہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو راہ میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ برابر تمہارے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تعجب سے پوچھا کیا مدینے میں رہتے ہوئے فرمایا ہاں مدینے میں رہتے ہوئے کیونکہ ان کو مجبوری نے روک لیا تھا وہ خود رکنے والے نہ تھے قرآن پاک میں بھی خدا نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو جذبہ رکھنے کے باوجود شرکت جہاد سے محروم رہے اور اپنی اس محروم پر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے جو خود آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کے لیے سواریاں مہیا فرما دیں اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس غم میں کہ ان کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے خرچ کرنے کو کچھ موجود نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی تو وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا حقیقت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں لڑنے اور جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے جذبے سے جو سینہ خالی ہے وہ مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا